حضرت عبد الملک بن طفیل جزری سے منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیر رحمہ اللہ خلیفہ راشد نے ہمیں لکھا کہ تلا نہ پیو حتیٰ کہ دو تہائی خوش ہو کر ایک تہائی رہ جائے اور ہر نشاور چیز حرام ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تین